دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اللهم او مربنا پتنیا ہسن حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اور قبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اور بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ وقت اٹھانا مولا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم بیٹھو جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ گناہوں کی عادت چھڑا میں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 کتا میرے مولا تو رحمت سے اپنی میٹا میرے مولا تو رحمت سے اپنی میٹا میرے مولا مجھے مے ان بنا میں اصان بنانے مولا تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے تو قدرت سے اپنی سے سے اپنی بدلنے کیوں سے ہر ایک میری جش خطا میرے مولا ہر ایک میری جش خطا میرے مولا مجھے نیک سا بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے پسند ہے مجھے اے سبندہ بنا میرے مولا مجھے اے سبندہ بنا میرے مولا مجھے اے سبندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد تم مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو مالک میں بندہ تیرا میرے تو مالک تیرا میرے مولا تم مالک میں بندہ تیرا میرے مولا نم ہوتا کر تو جہاں میں کسی کا نم ہوتا بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا تو مطلوب میرا میں طالب تم میرا میں طالب ہوں تیرا تم میرا میں طالب ہوں تیرا مجھے دے دے اپنی ولا میرے مولا مجھے دے دے اپنی میلا میرے مولا مجھے دے دے اپنی ویلا میرے مولا مجھے دے دے اپنی ویلا میرے مولا ہے اد فرمان تیرا گئے اونی او نی پرمان خور میں تیرا گئے اونی او قرآن پر مان خور میں تیرا تو سن لے میری التجا میرے مولا تو سن لے سن لے میری التجا میرے مولا تو سن لے میری التجا میرے مولا مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا مجھے بھی دے تو جلوان بھی کا مجھے بھی دکھا دے تو جلوان بھی کا یہی ہے تو لے میری التجا میرے مولا تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے عدل سے کام اپنے میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار عدل سے کام اپنے تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے میں ہوں مو نار کا میں مجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب جہنم سے مجھ کو بچا میرے بولا جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا مجھ سے جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی کعبے پہ اب عبید رضا کی ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے انسان بنا میرے مولا گناہوں ہو کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا